آیات ہیں خداوند کریم نے ان آیات میں ایک ایسے گروہ کا ذکر فرمایا ایک ایسے طبقے کی پہچان بتلائی ایک ایسی جماعت کی شناخت بتلائی جن کو ہم سب کی زبان میں اولیاء اکرام رحیم اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں ولی کے لفظی معنی دوست کے ہیں وارث کے ہیں ولی اللہ کے میں نے اللہ کا دوست اللہ کے دین کا وارث بنگلے کوٹھی جائیداد مربع اقتدار جاہو حسم پیدا کرنے سے ولی نہیں بنا کرتا بلکہ ولی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے بنتا ہے جتنا شریعت کا زیادہ تابے دار ہوگا اتنا ہی بڑا ولایت میں مقام رکھتا ہوگا ہمارے یہاں یہ دیکھنا تو لوگوں نے چھوڑ دیا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابے دار ہے کہ نہیں ہم پیچھے پڑ گئے کرامتوں کے فلاں ولی یوں کر دیتا ہے فلانا ولی یوں کر دیتا ہے فلانے ولی نے یوں کر دیا فلانے ولی نے یوں کر دیا حالانکہ دین کے اندر ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں کوئی حقیقت نہیں ان باتوں کی کہ ولی ہو اور اس سے کسی کرامت کا ظاہر ہونا ضروری ہے بے شمار ولی ایسے ہیں کہ ان سے ایک بھی کرامت صادر نہیں ہوئی اور انہوں نے ساری عمر اللہ اللہ کرنے میں گزار دی چلو تم اگر میری بات نہیں مانتے اور میری بات تمہیں اچھی نہیں لگتی تو اپنے اس استاد کی تو مانو جس کو سارا جہان ڈاکٹر اقبال کہتا ہے ہے کہ سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں جام تیرا جوہر جو آسکار ہوا سے ہوا ہے کونگری سے نہیں وہ کہتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے مقام بنتے ہیں خدا کا ذکر کرنے سے اللہ کو یاد کرنے سے آدمی کا مرتبہ بلند ہوتا ہے نہ کہ کرامتیں دکھاتا دکھاتا بھیرے ولی بنتا ہے مگر رسم و رواج کے مقابلے میں ماحول کے مقابلے میں ایسے لوگوں کی بات بھی کوئی نہیں مانتا تھوڑی سی بات مل گئی اسے لے کر کے دوڑ گئے اور اسی پر عمل کرتے رہے اسی پر سارا عمر بسر کر دی یہ تو کوئی حقیقت نہیں قرآن کریم نے ولیوں کی پہچان بتلائی ولیوں کی شناخت بتائی اللہ خبردار وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو دنیا اور آخرت میں کوئی حزن و ملال نہیں کوئی پریشانی نہیں الہ العالمین ان کی کوئی پہچان بتا ان کی کوئی شناخت بتا جس سے ہم لوگ ان کو پہچان سکیں ان کا انتخاب کر سکیں فرمایا الذین آمنو قانو یتقون فرمایا بلی کی سب سے پہلی علامت یہ ہے وہ خود ایماندار ہوتا ہے بڑا زبردست پرہیزدار متقی ہوتا ہے وہ تو اتنا بڑا پرہیزگار بنتا ہے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ بزرگ کے واقعات میں ان کے سامنے ہندوانہ لا کے رکھا گیا اللہ والے نے ہاتھ میں ہندوانہ لیا اور چاقو لے لیا پوچھنے لگے علماء اکرام سے بتاؤ ہندوانہ توڑ کر کھانا سنت ہے کاٹ کے کھانا سنت ہے علماء اکرام نے جواب دے دیا ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں اللہ والے نے ہندوانہ واپس رکھ دیا فرمانے لگے اگر توڑ کے کھاؤں تو ڈر ہے کہیں کاٹ کے کھانا سنت نہ ہو اور اگر کاٹ کے کھاؤں تو ڈر ہے کہیں توڑ کر کھانا سنت نہ ہو میں ایسے کام سے کو پیچھے ہٹ جاتا ہوں جس کے بارے میں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھے معلوم نہیں یہ جتنے بھی ولی گزرے ہیں انہوں نے میں قسمیہ کہتا ہوں ایک نے بھی سنت کا ترک نہیں کیا رات ہو دن ہو صبح ہو شام ہو یہ لوگ سنت پہ عمل کرتے تھے اور سنت پہ عمل کیے بغیر ولایت ہو بھی نہیں سکتی کیوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے میں تو ولایت ملتی ہے وہ لوگ تو مدینے کی راہ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مدینے کی شریعت کے سامنے قربان کر دیتے ہیں امیر ہوں غریب ہوں چھوٹے ہوں بڑے ہوں مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو ساری کی ساری زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں معلومات کر کے اس کے مطابق گزارتے ہیں اتنا عزدار ہوتا ہے ولی مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ دلی جانا چاہتے ہیں کاندھلے سے اونٹ پہ سوار ہو کر سامان دکھلا دیا یہ میرا سامان ہے میں خود سوار ہوں گا ایک آدمی آ کے کہتا ہے مولانا یہ رکتا میرا دلی کاغذ کا پرزا ایک آدمی کو پہنچانا ہے مولانا فرمانے لگے بیٹھ جاؤ اونٹ والا آئے گا میں اس سے پوچھوں گا جتنا سامان میں نے تجھے اس کو دکھا دیا ہے اور اپنا بتا دیا ہے اس سے زیادہ وہ ایک کاغذ کے پرزے کا وزن رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں اگر میں نے اس کی اجازت کے بغیر اپنی جیب میں ایک رخ کا کاغذ پر رکھ لیا تو بےمانی ہوگی اس کی اجازت کے بغیر ایک کاغذ پر رکا رکھنا بھی جائز نہیں اس لیے کہ سامان اس کو دکھا چکا ہوں مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ دلی سے واپس ہونے لگے اس زمانے میں بیل گاڑیاں چلا کرتی تھی تو حضرت بیل گاڑی میں بیٹھ گئے اور دوران گفتگو گاڑی چلانے والے سے معلوم ہوا کہ یہ گاڑی کسی رنڈی کی ہے ایک کنجری کی ہے جس نے کرائے کی گاڑی رکھی ہوئی ہے اور یہ ملازم ہے اس کا تو مولانا نیچے اتر گئے فرمانے لگے بھی ذرا پیشاب کرنا ہے اس کے بعد پیدل چل دیے کہ ذرا پاؤں کھولتا ہوں دس کوس کا سفر ہو گیا وہ کہتا رہا مولانا بیٹھ جاؤ انہوں نے کہا نہیں نہیں ساتھ ساتھ چلوں گا یوں ہی جب دس کوس کا سفر ہو گیا تو وہ گاڑی والا کہنے لگا مولانا میں سمجھ گیا ہوں جب سے میں نے بتایا ہے کہ یہ ایک رنڈی کی گاڑی ہے اس وقت سے آپ اس میں سوار نہیں ہوئے میرا خیال ہے کہ آپ اس میں سوار ہوں گے ہی نہیں مولانا نے فرمایا ہاں بات تو یہی ہے کہا حضرت مجھے واپس کیوں نہیں کر دیا فرمایا بیٹھا اس لیے نہیں کہ گاڑی کنجری کی ہے اور تجھے واپس اس لیے نیت کیا کہ معاملے کے خلاف ہو جائے گا کس قدر تکوا ہوگا ان لوگوں کے پاس جو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت مقدسہ کا لحاظ کرتے تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں اللہ والے ہیں امام ہیں سروندہ حج اپنی عمر میں ادا فرمائے اور کئی حج ایسے ہیں گھر سے لے کر بیت اللہ تک پیدل گئے پیدل آئے مگر تقوی کا یہ عالم ہے بغداد شہر میں سخت دھوپ پڑ رہی ہے ایک مکان ہے بہت بڑا اس کی چھاؤں میں جانور بیٹھے ہیں آدمی دھوپ میں آرام کر رہے ہیں اور حضرت والا دھوپ میں کھڑے کوئی بات آدمی آیا کہنے لگا حضرت جی پسینے میں شرابور ہو کپڑے بھیگ گئے یہ بلا کی دھوپ پڑ رہی ہے دوپہر کا وقت ہے آپ یہاں سائے میں کھڑے ہو جائیں آپ میں کیوں کھڑے سبحان اللہ فرمانے لگے جس کے مکان کا یہ سایہ ہے جس کے مکان کی یہ چھاؤں ہے میں نے اس مکان والے سے قرض لینا ہے ڈرتا ہوں اس کی کسی چیز سے فائدہ اٹھایا سود نہ ہو جائے کتنا تقوا تھا ان حضرات کا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر ولی ہیں خادم کو ایک اور بات میری یاد رکھنا نفل پڑھنے سے بھی ولی نہیں بنتا معاملات کے اندر ثابت قدمی ہو سب ولی بنتا ہے میں اگر ساری رات نفل پڑھوں اور صبح اٹھ کر کے سو روپے کسی سے ٹھگی کے مار لوں میرے نفلوں کا کیا بنا میں رات دن قرآن کریم کی تلاوت کروں اور صبح اٹھ کر کسی کا حق کا سب کر لوں تو میری تلاوت کا کیا بنا اصل بات معاملے کی ہے امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علی جیسا جلیل القدر آدمی جس نے اللہ کی قرآن کے لیے دو سال تک مسلسل درے کھائے خادم کو بھیجا کہ بازار سے ڈال لیا وہ ایک پیسے کی ذرا سی ڈال لایا کرتا تھا اس دن ایسا موقع بنا کہ جب لینے کے لیے کٹورا لے کر خادم دال لینے بازار میں آیا تو کئی دال بیچنے والے بیٹھے تھے ایک نے کہا پیسے کا ایک چمچہ دوسرے نے کہا پیسے کے دو چمچے تیسرے نے کہا پیسے کے تین چمچے چڑھتے چڑھتے پانچ چمچوں پہ چلے گئے تو وہ کٹورا بھر کے لایا ایک پیسے کا میرے جیسا ہوتا تو بسم اللہ پڑھ کے گوتے لگاتا گٹھا وہ زیادہ مل گئی امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ پیسہ تو ایک دیا تھا یہ اتنی ساری دال کیسے آ گئی خادم کہنے لگا حضرت مزے آ گئے دال بیچنے والوں کا مقابلہ ہو گیا اپنا کام بن گیا ان کی جد لگ گئی آپس میں اس نے تھا دو چمچے اس نے تھا تین چمچے اس نے تھا چار چمچے میرا تو کٹورا بڑھ گیا امام احمد بن حمب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگی یہ دال میرے کھانے کی نہیں یہ کاروبار تو نہ ہوا یہ سودا تو نہ ہوا یہ تو چڑ بازی اور جد بازی کا سودا ہے یہ دال واپس کر کے آ جد میں آ کر اس نے خسارا اٹھایا گھاٹا برداشت کیا دال بیچنے والے نے ہم جیسا ولی نہ پہنچا وہ دلی میں کسی نے آواز دی کہ آنا روٹی دال مفت تو یوں ہاتھ کر کے کھڑا ہو گیا انہوں نے کہ روٹی پلے رکھ دال ہی پلا دے مجھے تو بس مفت کی چیز کو بڑے تلاش کرتے پھرے ہم اس نے کہا تھا روٹی کے ساتھ دال مفت ملے گی کہ آنا روٹی دال مفت لگا لاؤ دال ہی پلا دو بس امام نے دال کو واپس کیا تو وہ خادم دال لے کے واپس گیا کہنے لگا بھائی میرے بزرگ نے یہ دال واپس کر دی واپس کے سدھ باز کرنے لگے اگر واپس لے لی تو بازی ہار جاؤ گے دکاندار آپس میں کرنے لگے بازی ہار جاؤ گے انہوں نے لی نہیں وہ پھر واپس آیا اب تو چاہیے تھا نا کہ لا یار بیٹھ کے اپنا رگڑا چڑھاؤ نہیں لی تو نہیں صحیح مگر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور یہ اعلان کرو ایک پیسہ احمد بن حمبل کا لگا دکانداروں کی بازی ہوئی یہ دال ہے کسی نے لینی ہو تو لے جاؤ علماء اکرام نے لکھتا ہے دو دن دو رات تک آواز لگا تارا کوئی دال کے لینے والا نہ ملا کیسے نیک لوگ ہوں گے کتنا حلال کھاتے ہوں گے ان کے پیٹ میں کتنے حلال کے نقمے جاتے ہوں گے کہ تھوڑے سے صبح والی چیز سے لینے والا بغداد شہر میں کوئی نہیں ملا امام ابو حنیف اور اللہ علی کے سامنے ایک آدمی آیا پوچھا کیا بات ہے کہنے لگا جو میری بکری گم ہو گئی کیسی تھی بکری کہ جی بہت اچھے گوشت کی فربار موٹی تھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے کسی نے بتلایا ماہر نے کہ سات برس امام ابو حنیفہ نے سات برس تک بکری کا گوشت نہ کھایا اس صبح میں کہ وہ بکری شاید آج کٹ گئی ہو آج کٹ گئی ہو آج کٹ گئی ہو اور پرہیزداری اس کا نام کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے امام صاحب ایک تھان میں کوئی نقص تھا ملازم نے پوری گٹڑی کا سودا کر دیا اب وہ چلی گئی امام صاحب نے پوچھا کہ اس میں ایک تھان تھا اس میں نقص تھا تم نے وہ بتایا اسے کہنے لگا جی میں تو بھول گیا بتلانا فرمایا کہ اس گٹڑی وہ جو گٹھڑی ہے وہ تمام سے تمام کی رقم جتنی بھی ہے اب کیسے مختص کیا جائے کہ یہ پیسہ اس گٹیا تھان کا ہے اور یہ پیسہ اچھے تھانوں کا ہے فرمایا اعلان کرو ابو حنیفہ کے کپڑے کی گٹڑی کی قیمت ہے ایک تھان اس میں گٹیا تھا اس کے پیسے بھی بیچ میں ملے ہوئے ہیں علماء نے لکھا خادم کئی میں پھرا اس گٹڑی کی قیمت کو اللہ واسطے لینے والا کوئی نہ ملا آج تو ہمیں سوٹ کے پیسے لا دیں آپ جزاک اللہ جزاک اللہ لاؤ جی لاؤ جی لاؤ جی لاؤ جی کون پوچھتا ہے کہ کیسے کما کے لائے فرمایا اللہ دین آمنو کانو یا وہ لوگ جو ایماندار ہیں پرہیزگار ہیں اپنی زندگی کو پریزگاری کے تحت گزارتے ہیں خوف خدا ان کے ملحوظ خاطر ہے صبح کو ڈرتے ہیں شام کو ڈرتے ہیں ان کی علامت یہ بھی ہے سجدا وہ لوگ اللہ والے ہیں جن کی راتیں جن کی تمام تر ساتیں اللہ اللہ کرنے میں خصوصاً پچھلی رات ان کی مسلح پہ گزرتی ہے آج تو معمولی قسم کا آدمی اللہ اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں آج مزدور اللہ اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں آج معمولی سا ملازم خدا کو یاد کرنے کو تیار نہیں آج تھوڑا سا زمین کا مالک کچھ کاروبار کرنے والا تاجر اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ایک وقت ایسا تھا ہندوستان پر پوری حکومت ہے ہندوستان کا حکم راہ دی ہے اور اپنے زمانے کا ابدال ڈال ہے آج تو دو ٹکی جس کی پلے آ گئے اس سے اس کا غرور ختم نہیں ہوتا اس کی انانیت ختم نہیں ہوتی اللہ میاں نے تھوڑا سا حسن دے دیا قبر میں جانے تک اس حسن کا غرور ختم نہیں اللہ میاں نے تھوڑا سا کاروبار دے دیا اس کاروبار پر اتنا کمنڈ ہے فرمایا کل اللہ تم تم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه او امیر او وزیر او سفیر او تاجر او ذمہ دار او پیر او بڑے بڑے دیا میرا دربار بڑا مہنگا ہے جب آؤ گے تو تم کل تم میں نے تمہیں زندگی دی یہ نعمتیں میں نے عطا کی ہے تم میں تو میں تمہیں برباد کر دوں گا ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه پھر مجھے اپنی کبریائی کی قسم تم سب کو اپنے پاس کھڑا کر کے ایک سانس کا حساب لوں گا اب تو نہ معلوم میرے اور تیرے دل کو کیا ہو گیا ہماری آنکھوں کو کیا ہوا ہمارے دماغ کو کیا ہو گیا خدا کی قسم ایک ولی کی تمہیں بات سناؤں حیران ہو جاؤ گے خواجہ قطب الدین بختیار کافی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ بہت بڑا ولی ہے بابا فرید الدین سکر گنج رحمت اللہ علیہ پاک پتن شریف والوں کا پیر ہے بڑے بڑے ولیوں کا پیر ہے بڑے بڑے بزرگوں کا پیر ہے خواجہ قطب الدین بختیار تاکی رحمت اللہ علیہ دلی میں بہت بڑے ولایت کے منصب پہ فائز ہیں موت تو پیروں کی بھی آتی ہے موت تو مولویوں کی بھی آتی ہے میں نے سنا ہے کہ صدروں کی بھی موت آ جاتی ہے میں نے سنا ہے گورنر بھی مر جاتے ہیں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وزیروں کی بنگلے بھی سنسان ہو جاتے ہیں میں نے سنا ہے بڑے بڑے تاجروں سفیروں کی کوٹیاں ویران ہو جاتی ہیں تھوڑی ملکیت کی تو کیا بات ہے روئے زمین کے مالک چلے گئے زمین اتنوں کو کھا گئی اور کبھی ڈکار نہ لی خربوں انسان زمین میں کھپ گیا خواجہ قطب الدین بختیار ساتھی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا وسیعت نامہ لکھا ہمارے یہاں تو وسیعت نامے اس قسم کے ہوتے ہیں چھوٹی کوٹھی چھوٹی بیوی کی بڑی کوٹھی بڑی بیگم کی فلاں رقبہ فلاں لڑکے کا فلاں کار فلاں کی ہم تو یہی لکھیں گے نا اور ہم نے کیا لکھنا اصل تو لکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی گول مول دھڑم کر کے بہت آتی ہے فرصت ہی نہیں لکھنے کی اور لکھے گا تو وہ جس کو موت کا یقین ہو جس کا یہ خیال ہو کہ میری موت آئے گی میرا تیرا تو یہ خیال ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں جو زمین میں چلے گئے موت ان کو الاٹ کی ہم کیوں مرے اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم تو کیا ہو تم سے بڑے بڑے آئے اور جب میں نے ان کو جھٹکا دیا کیوں نہ کر سکے یہ تو ولی تھے وہ سیت نامہ لکھ دیا میرا جنازہ وہ جنازہ پڑھانے کی شرطیں لکھ ماری پہلی شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے وہ آدمی میرا جنازہ پڑھا سکتا ہے جس میں چار شرطیں پائی جائیں میرا نماز جنازہ ہر آدمی نہ پڑھائے ہر کوئی میرے جنازے کے لیے کھڑا نہ ہو وہ آدمی پڑھائے جس میں چار شرطیں پائی جائیں پہلی شرط یہ ہے جب سے اس نے ہوش سنبھالا میرے جنازے کے وقت تک اس کی ایک وقت کی بھی ایک دن کی بھی ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہ ہوئی ہو ساری عمر میں کبھی اولا خاص نہ ہوئی ہو بیماری میں دکھ میں درد میں سفر میں حضر میں کسی وقت میں بھی کسی پریشانی میں بھی کیسی تکلیف کیوں نہ ہو ایک وقت کی بھی جماعت کی نماز اس کی طرح اور نہ ہوئی ہو پہلی شرط نماز جنازہ پڑھانے کی ہے اس زمانے میں لوگ ایسے مل جایا کرتے تھے امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے چالیس برس تک عیسا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ایسے لوگ علامہ یوب سختانی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ساری عمر میں ایک دن ایک رکعت نکلی اور وہ بھی ماں بڑی بیمار تھی اس کو دوا پلانے میں دیر ہو گئی ساری عمر رویا کرتے تھے کہ میری ایک رکعت قضا ہو گئی ساری عمر میں جماعت ہمیں جماعت کی پرواہ بھی نہیں علماء اکرام نے لکھا جماعت بہت بڑی ہے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں نابینا صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ سے قربان ہو جائیں محتاج ہوں معذور ہوں مجبور ہوں نہ بھی نہ ہوں ٹھوکریں لگتی ہیں چکر بھی لگ جاتی ہے نماز کے لیے آتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر میں نماز ادا کر لیا کروں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو مجبور ہے گھر میں نماز ادا کر لیا کر وہ ابھی پوچھ کر دس قدم نہ گیا ہوگا تو جبریل امین تشریف لائے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی حالانکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے دوسروں کی نماز قبول کی جاتی ہے ایسوں کی وجہ سے تو دوسروں کی نماز مقبول ہوتی ہے آپ نے اس کو گھر میں نماز کی اجازت کیوں دی واپس بلایا اور فرمایا عبداللہ اذان سنتے ہو جی ہاں یا رسول اللہ سنتا ہوں فرمایا پھر تو مسجد میں آنا ہی پڑے گا جماعت کی نماز تو کیا پڑھیں گے ہمیں صحیح مہینوں میں جمعہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں کئی لوگ جمعے میں بھی سلاقی مارتے ہیں خطبے میں آ جائیں گے جماعت آخری رکاط میں آ کے رل جائیں گے اور اپنے دل میں خیال کرتا ہے کہ میں نے جمعہ پڑھ لیا مجھے یہ معلوم نہیں کہ ڈاٹا کتنا پڑا اکرام نے لکھا خطبی کی اذان ہوتی وہ فرشتے کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے کاغذات کو بند کر کے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں جمعے کی فہرست میں تیرا نام ہی نہیں تیرا نام ہی نہیں دکان پہ بڑا سویرے پہنچتا ہے کہ گاہ کر نہ چلا جائے جمعے کے متعلق چھٹی کا دن ہے جی آج تو دیکھے جائے پیسوں کی وجہ سے تو دوسروں کی نماز مقبول ہوتی ہے آپ نے اس کو گھر میں نماز کی اجازت کیوں دی واپس بلایا اور فرمایا عبداللہ اذان سنتے ہو جی ہاں یا رسول اللہ سنتا ہوں فرمایا پھر تو مسجد میں آنا ہی پڑے گا جماعت کی نماز کو کیا پڑھیں گے ہمیں صحیح مہینوں میں جمعہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں کئی لوگ جمعے میں بھی سلاقی مارتے ہیں خطبے میں آ جائیں گے جماعت آخر رکعت میں آ کے رل جائیں گے اور اپنے دل میں خیال کرتا ہے کہ میں نے جمعہ پڑھ لیا کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ گاٹا کتنا پڑا اکرام نے لکھا خطبی کی اذان ہوتی وہ فرشتے کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے کاغذات کو بند کر کے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں جمعے کی فہرست میں تیرا نام ہی نہیں تیرا نام ہی نہیں دکان سے بڑا سویرے پہنچتا ہے کہ آ کر نہ چلا جائے جمعے کے متعلق چھٹی کا دن ہے جی آج تو دیکھی جائے گی چلے جائیں گے جی پہنچ جائیں گے جی ایسی مسجد تلاش کرو جہاں فوراً جمعہ ہوتا ہو آٹھ گھنٹہ گھنٹہ مسجد میں بیٹھنا نہ پڑ جائے کیا خدا دنوں کی ان تلاسوں سے واقف نہیں دیکھ رہا کہ یہ جلدی جمعہ پڑھنے کے لیے کیوں ڈھونڈتا پھرتا ہے کبھی یہ بات تو تلاش نہ کی کہ چلو میں ایسی جگہ جاؤں جہاں جلدی موت آتی ہو ایسی جگہ تو کوئی تلاش کرنے نہیں گیا چلو میں تو گناہ کر رہا ہوں جتنا جیوں گا گناہ ہی کروں گا ہم تو جلدی مرتے ہیں نماز میں جلدی جمعے میں جلدی دین کے کام میں جلدی اور دنیا کو کہتا سوار کے کروال سمل کے اچھی طرح سے کرو گا تو خواجہ قطب الدین بختیار کافی رحمت اللہ علیہ نے پہلی شرط لکھ دی میری نماز لاز وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی اس کی ایک وقت کی بھی جماعت کی نماز نہ ہوئی ہو دوسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی بیماری میں سفر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی اثر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو اب یہ ولی ہے دیکھو کیا کیا شرطیں اپنے جنازے کے لیے لکھ رہا ہے فرمایا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا سکتا ہے جس سے فرض تو کیا واجبات تو کیا ضروری نماز تو کیا اثر کی سنتیں جو نفل کے درجے میں وہ بھی کبھی اس سے قضا نہ ہوئی ہو فرمایا تیسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا سکتا ہے ایسا آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تعجب کی نماز قضا نہ ہوئی ہو اس لیے کہ تعجب کی نماز کو خاص دخلا ولایت کے ساتھ أمن هو نتن آناء الليل کا وقائما یازر الآخرة ويرجو رحمة ربي ساری ساری رات سجدوں میں گزار دے اللہ کے حضور میں گزار دے اور فرمایا تحجد والی کیوں نہ پڑے نبی کو حکم ہو رہا ہے یا ایو المزم دلو کو مل رہی کلیلا نس ابن کس من کلیلا اور کالی کملی اوڑنے والے اٹھا اور میرے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرو نبی کو خدا حکم دیتا ہے کہ رات کو اٹھ کر میری یاد کر ولی ساری رات عبادت میں گزارتا ہے ہمارے زمانے کے بعض پیر سے پوچھو نا حضرت جی نماز نہیں پڑھ دے اصل میں مدین میں پڑھ کے آنا میں مدین میں آیا روٹی اتو رگڑتا ہے سارے کھانے کے پینے کے پہننے کے سارا رگڑا اتو چاڑتا ہے کہ نماز مدین میں پڑھتا ہے خواجہ قطب الدین پیر ہے ولیوں کا ولی ہے بہت بڑا بزرگ کہتا ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں ایک دن کی بھی تعجد کی نماز قدا نہ ہوئی ہو جو تین شرطیں جو تھی یہ تو تقوی کی تھی اللہ اللہ کرنے کی تھی نماز جماعت کی اثر کی سنتیں تحجد کی نماز یہ تو کرنے کی تھی اور چوتھی شرط ان سے بھی مہنگی چوتھی شرط ان سے بھی زیادہ مہنگی اور گرم ہے اور بہت زیادہ سخت ہے فرمایا لگا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی ساری زندگی میں غیر عورت سے اس کی کبھی نگاہ نہ پڑی ہو میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے مار بہن بیٹی بیوی کے سوا پانچویں عورت کو نگاہ سے نہیں دیکھا یہ مسئلہ سب سے زیادہ مشکل ہے انتہائی مشکلات میں سے ایک یہ مسئلہ مشکل ہے کہ کوئی غیر عورت کو نہ دیکھے تم اگر نہ دیکھنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹکر مارتی ہے کرے کیا بچے کیسے جاؤ گے بس بے وقوف لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہمارے گھر کے تو بہت سیاح اور ہوشیار ہیں جی اپنے بھی میرے بھی کپڑے خود ہی لے آتے ہیں گھر کا سودا پتا بھی خود ہی لے آتی ہے کیا انسانیت ہے یہ مردان کی ہے میرا کیا مرد پڑا ہوا عورت کی کمائی کھا کے گزارا کرنے والا کبھی مرد ہو سکتا ہے مرد سے مر جانا چاہیے ایسے مرد کو جو عورت کی کمائی کھاتا ہے نگاہ کی حفاظت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ میں اتنی تھی یہودی عیسائی دین کے اگر سے دشمن تھے مگر اپنی جوان بیٹیوں کو جوان بہنوں کو سال سال دو دو سال کے لیے تجارت کے لیے جاتے تھے مسلمانوں کے گھر میں چھوڑ جاتے تھے خدا کی قسم کبھی کسی مسلمان پہ جھوٹا الزام بھی نہیں لگا کبھی مسلمان کافروں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کیا کرتا تھا ان کی آبرو کی حفاظت کیا کرتا تھا آج تیری آبرو سڑکوں پہ رلتی پھرتی ہے آج تیرا دیوالیہ نکل گیا اور احساس تک نہیں کہ ہو کیا رہا ہے موسر کے کمانڈر نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ اور دور ہے مصر کے کمانڈر نے خط لکھا فاروق اعظم کو کہ حضرت ایک بہت بڑی مشکل آ پڑی ایک بہت بڑی پریشانی آ پڑی اس کا علاج لکھو میں تو بڑا پریشان ہوں اور وہ یہ کہ میری فوج مسلمان فوج ایک علاقے سے گزرنی ہے اور رستہ کوئی نہیں عیسائیوں نے سازش کی ہے عیسائیوں نے تقدیر بنائی نقل کیا ہے اور وہ یہ جو سینکڑوں لڑکیوں کو اکٹھا کیا خوبصورت لڑکیوں کو انتخاب کر کے آج کے ان کو لایا گیا ان کو ہار و سنگار کیا گیا ان کو تن کیا گیا ان کو گانا بجانا اور ڈانس ناد گانا بجانا یہ مجلس چلائی مسلمان جب قوم فوج ادھر سے گزرے گی تو یہ لڑکیاں ناچیں گی گاویں گی تاکہ مسلمان کے دل میں میل آ جائے اور مسلمانوں کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان کے دل میں میل آ گیا تو اس کا بیڑا گرک ہو جائے گا کافر کا یہ عقیدہ ہے پر آج تیرا عقیدہ نہیں تو بچتا نہیں ہر گھر سے کنجری کی آواز آتی ہے ہر گھر سے کنجر کی آواز آتی ہے بہو بیٹیاں بھی بڑے چھوٹے امیر غریب سفید داڑھی آ گئی موت کا پیغام منہ پہ موجود ہے کہتا تن میرا سا پڑ گیا سے گردن جھک گئی اب تو جھک ہے سرکس خدا کے سامنے سفید بال آ جانے کے بعد بھی کنجریوں کے گیت سن کر بڑا خوش ہوتا ہے اور جب ہماری روحوں میں گانا بجانا رکھ گیا تو ہم گیت سنتے ہی مریں گے گانے گاتے یا گانے سنتے ہی مریں گے مصر کے کمانڈر نے فاروق اعظم کو لکھ دیا اللہ والے میں بڑا پریشان ہوں فوج کے لیے دوسرا راستہ کوئی نہیں عیسائیوں نے بڑی سازش کی ہے کہیں مسلمان قوم کا بیڑا گرکنا ہو جائے امیر المؤمنین خلیفت المسلمین سید اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خط کا جواب لکھا فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی ایک ایت سنا دو ایک ایت سنا دو اللہ کے قرآن فاروق اعظم کا یہ عقیدہ پوری فوج کو ایک ایت کافی ہے آج عوام اور حکام کو سارا قرآن کافی کوئی نہیں کون سا گھر ہے جس میں اللہ کا قرآن نہیں رکھا کون سی مسجد ہے جس میں خدا کا قرآن نہیں کون سی بستی ہے جس میں اللہ کا قرآن نہیں اور ڈالمو قرآن کریم کے اوپر گردوں کو بار جمع پڑا ہے اپنے منہ روزانہ صاف کرتے ہو خدا کا قرآن بھی کبھی جا رہا برتنوں کی صفائی بستروں کی صفائی گھر کی صفائی روزانہ کی جاتی ہے اور خدا کے قرآن کو پورے سال ہاتھ لگانے والا کوئی کمانڈر کو خط لکھ دیا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک ایک مسلمان فوج کو اکٹھا کر کے سنا دو سنا کے کمانڈر نے ڈیزل بجایا تمام فوجیوں کو اکٹھا کر لیا اور فرمانے لگے المؤمنین یقو من ابصارهم خبیر اللہ سے قرآن کی کمانڈر نے سنائی ہے اور اس کے بعد حکم دیا فوج کو کہ رخصت ہو جائے چلیں سب اب مسلمان سپاہی گزر رہے ہیں ڈانا شروع ہے گانا بجانا شروع ہے تھک گئی گانا گا گا کر بے شمار فوج تھی ڈانس کر کر کے عیسائی لڑکیاں تھک گئی کسی نے یوں سر اٹھا کے نہیں دیکھا کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا قرآن کی آیت کا ترجمہ تھا او مومنو او مسلمانوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو اگر تم کل کی آنکھوں سے بھی دیکھو گے یوں ذرا سا کوئے میں سے بھی دیکھو گے ان اللہ بما دماغ میں تمہاری ساتھ ہوں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں اگر تم نے ان لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھائی تو میں خدا دیکھ رہا ہوں فوج نے قرآن کی ایک ایپ سنی اور چل دیے نکل رہے ہیں جا رہے ہیں کوٹوں پہ لڑکیاں ناچ ناچ کے تھک گئی ڈانس کر کر کے تھک گئی بلاخر جب تقریباً ساری فوج نکل گئی دو چار آدمی رہ گئے ایک لڑکی کہنے لگی ارے یہ حسن کا نظارہ یہ جمال یہ رقص و سرود یہ گانا بجانا ہم نے پورا زور لگا دیا کسی نے آپ اٹھا کر نہیں دیکھا یہ ساری فوج اندھوں کی تو نہیں وہ سارے اندھے تو نہیں کوئی تو دیکھو تو اٹھاؤ لڑکیوں کی یہ بات سن کر ایک مسلمان سپاہی چلتا چلتا یوں نظریں کر رکھی ہیں چلتا چلتا کہنے لگا کیسے کوئی دیکھے گا سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے کوئی نہیں دیکھے گا اللہ غنی عیسائی لڑکیاں کہنے لگی وہ کیسا قرآن ہے جو اتنے بڑے جمال کے نظارے سے روک دے اتنے حسن سے روک دے گانے بجانے سے روک دے یہ طرح طرح کے ڈال سامنے کی ہے ان کو دیکھنے سے روک دے وہ کیسا کلام ہے جس میں اتنی قوت ہے اتنی اسپرٹ ہے اتنی شجاعت ہے اتنی جرت ہے اور جانے والوں وہ قرآن ہمیں بھی سناتے جاؤ وہ خدا کا قرآن ہمیں بھی سناتے جاؤ ایک مسلمان سپاہی نیچے نظری کی کی ہوئی ہے چلتا بھی جاتا ہے اور کہتا کل المؤمنین يقصون لبصارهم ويعفضوا فروجهم ذلكم پدم إن الله خبير بما يصنعون ادھر مسلمان سپاہی قرآن پڑھتا جاتا ہے ادھر پرندوں کی طرح لڑکیوں نے چھلانگ لگا کر کے نیچے آنا شروع کر دیا اور قرآن پڑھنے والوں نہ چھوڑ کے جاؤ ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ علماء نے لکھا ہے ایک ایپ سن کر کئی سو عیسائی لڑکی مسلمان بن گئے اور ہم مسلمان ڈوب کے مر جائیں سارا قرآن سن کر کے بھی آج تک مسلمان نہ بنے آج تک مسلمان نہ بنے تو خواجہ قطب الدین بختیار کافر احمد اللہ علیہ نے چوتھی شرط لکھ ماری فرمایا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی غیر عورت پہ اس کی نظر نہ پڑی ہو دلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا میرٹھ غازی آباد مراد آباد پانی پت سہارنپور پوری دنیا میں لوگوں نے شور مٹایا اتنی مخلوق آئی علماء کرام نے لکھا کہ کئی لاکھ آدمی جنازہ پڑھنے آیا جنازہ رکھا ہوا ہے تھوڑی تھوڑی سی دیر کے بعد وسیعت نامہ پڑھ کے سنا دیا جاتا ہے کہ بھی خواجہ صاحب نے یہ لکھا ہے دیکھ لو جس میں یہ چار سرتے پائی جاتی ہو وہ آگے اور جنازہ پڑھاؤ مفتی موجود تھے قاضی موجود تھے قاری موجود تھے عالم موجود تھے مگر اپنے اندر چاروں شرطیں مکمل نہیں دیکھتے تھے کسی نے ہمت نہ کی کہ آگے بڑھ کر جنازہ پڑا سچائی کا زمانہ تھا آج اگر کوئی لکھتے بھی رکھو گے نا تو چھلانگ لگا کر پہلے مسلح پہ وہ آئے گا جس نے کبھی فرض پڑے ہی نہیں ہوں گے ان نے کہا چلو اور نہیں تو اخبار میں فوٹو تو آگے گا ہاں ہاں کبھی آج شام کو جا کر کے سارے سرارے لکھ کے رکھ دو بغیر جنازے کے جانا پڑے گا پڑھانے والا ملے گا ہی نہیں ان شاء اللہ ان شرطوں والا تجھے ملنا ہی نہیں اس وقت میں نہیں ملا تو آج کیسے ملے گا راجا الدین بخشارے کاکی رحمت اللہ علی کا جنازہ رکھا ہے سارا دن گزر گیا علماء موجود ہیں محدثین موجود ہیں بڑے بڑے ولی موجود ہیں مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی ہمت نہیں کرتا بلاخر شام ہوئی ایک آدمی اگلی سب میں سے نکلا اور خواجہ قطب الدین بختیار کافی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کے قریب پہنچا اور منہ سے کفن کا کپڑا اٹھا کے کہنے لگا او اللہ والے سمجھ گیا ہوں جانتا ہوں کسے لکھ کے گیا کسے حکم دے رہے ہو ہاں۔ او خاجا تجھے کیا ملا میرا حال یا رب جانتا تھا یا خاجا جانتا تھا اور تجھے کیا ملا میرا راز فاش کر کے میں چاہتا تھا تیرے سوا میرے رب کے سوا میرا حال دنیا میں کوئی نہ جانے میں نے مکی زندگی گزاری ہے اب بڑی مجبوری ہے آپ نے شرطیں لکھ دی اب اگر میں اپنا راز چھپاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں اور اگر تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں پھر میرا راز باقی کوئی نہیں یا میرا راز کھلتا ہے یا پھر تیرا جنازہ رہتا ہے اور خواجہ تجھے کیا ملا خود رخصت ہو گئے مجھے دنیا والوں کے سامنے رسوا کر گئے میں چاہتا تھا تیرے سوا میرے رب کے سوا میرا حال کوئی نہ جانے میں یوں ہی اپنے رب کے حضور جانا چاہتا تھا خواجہ قطب رحمہ اللہ کے جنازے کے تم کھڑے ہو کر آنسو بہائے اور منہ ڈھانپ کر آیا اور کہنے لگا لوگوں اب خواجہ کا جنازہ تو میں پڑھاؤں گا ہی سفید درست کرو میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا چاروں شرطیں پائی جاتی ہیں یقین کرو یہ کوئی صوفی نہیں تھا یہ کسی مسجد کا امام نہیں تھا یہ خطیب نہیں تھا یہ علاقے کا پیر نہیں تھا یہ کوئی حاجی نمازی نہیں تھا بلکہ ہندوستان کا اس وقت کا حکمراں جس وقت یہ شرط نامہ لکھا گیا اس وقت کا پورے ہندوستان کا بادشاہ خواجہ شمس الدین الطب تھا پورے ہندوستان کا حکم رہا اور ساری عمر میں ایک جماعت کی نماز نہ گئی بادشاہ ہو اور تحجد کی نماز قضا نہ ہو بادشاہ ہو اور اثر کی سنتیں کبھی نہ چھوٹی ہو بادشاہ ہو اور بہن بیٹی اور دیوی اور ماں کے سوا کبھی عورت نہ مسجد میں بیٹھے ہو کر کے بیٹھے ایمانداری سے ذرا لے گے کہ ہاتھ رکھ کے سوچو جب بادشاہ ایسے ہوں گے تو پبلک کیسی ہوگی عوام کیسے ہوں گے لوگ کیسے ہوں گے حالات کیسے ہوں گے اس وقت کیسی ہوا چلتی ہوگی ارے خدا کی قسم ہر آدمی جو مرتا تھا سیدھا جنت میں جاتا تھا اب میں تمہیں کیا بتلاؤں کہ ان کے بعد بادشاہ کیسے کیسے آئے اور کیسے کیسے ہیں میری ساری تقریر کا ناش کر کے کئی لوگ یہ کہہ دیں گے کہ سیاسی تقریر شروع کر دی میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو وزیر ہو صدر ہو گورنر ہو کمشنر ہو ذمہ دار ہو تاجر ہو ارے مسلمان بن کے مرنے کی کوشش کرو تمہیں ہو کیا گیا سلطان عالمگیر جی، مغلیہ خاندان کا بادشاہ ہے ملا جیون رحمت اللہ علیہ کا جنازہ اس کے استاد کا جنازہ رکھا ہے جامع مسجد دلی کے سامنے انہوں نے شرط لکھی اس طرح کی کہ میری نواز جنازہ وہ پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی تحدت کا زیادہ ہوئی ہو عالمگیر جی کی چیخ نکل گئی اور فرمایا لوگوں سفے باندھ لو میں پڑھاؤں گا الحمدللہ فقیر کی ساری عمر میں کبھی تحجد کا زیادہ ابھی تم سارے بیٹھے کہہ رہے ہوگے کہ ساری باتیں دلی کی کرتا ہے بس ملتان کی بتا دوں ہاں تم سارے ولی میں تو تم سب کو ولی مانتا ہوں آصف جمال صاحب کا مزار ملتان میں ہے آصف جمال رحمہ اللہ کا مزار ہے نا تاریخ شاہد ہے ملتان کی کہ حافظ صاحب نے یہی شرط دو شرطیں لکھی میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی اثر کی سنت ساری عمر میں کبھی نہ چھوٹی ہے اور تحجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو یہ ملتان شہر کی تاریخ گواہ ہے صبح رات کو انتقال ہوا اور دن جنازہ لیے بیٹھے رہے کوئی جنازہ پڑھانے کی ضرورت نہیں کرتا شام ہو گئی ایک شخص آیا اس کے پیروں پہ گرد و غبار پڑا ہوا تھا کپڑوں پہ گرد و غبار تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دور کا مسافر پیدل چل کے آیا جنازے کے قریب کھڑا ہو کے کہنے لگا سفے درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا سفے درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا حافظ جمال کا رہی محلہ میرے چہرے جیسے دوڑے وہ بھی سرکار جنازہ تو پڑھاؤ گے شرطوں کا پتہ ہے شرطیں بڑی سخت ہیں ورنہ صبح سے کب سے دفنا کے فارغ بھی ہو گئے ہوتے ہم یوں ہی میں بیٹھے سارا دن گزر گیا جناب پتہ نہیں کہاں سے آئے چل کے جناب پڑھانے لگ گئے فرمانے لگے الحمدللہ جب سے میں نے ہو سنبھالا آج تک فقیر کی تعجد پیدا نہیں ہوئی فرمایا آج تک جب سے میں نے ہوش سنبھالا دیگر کے اثر کی سنتیں میری قضا نہیں ہوئی او اللہ والے تو کون ہے فرمانے لگے میں خیر پور ٹاما والی سے چل کے آیا ہوں ذات کا تمہار ہوں خدا بخش میرا نام ہے بتانا یہ چاہتا تھا کہ ہم تو ولی ایسے لوگوں کو مانتے ہیں اب تم ان کو ولی مانتے رہو کی لڑکی کا لڑکا بنا دیا لڑکے کی لڑکی بنا دی ٹمٹے ہاں۔ والا پیر ہاں؟ تبلے والا پیر ہارمونیم والا پیر میرا قرآن والا پیر نبی کی حدیث والا پیر حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب دامد برتا تو میرے پیر و مرشد ہیں خان کا سراجیہ والے خدا کی قسم مجلس میں بیٹھ کے تو دیکھ اللہ یاد آ جائے اگر تبلے اور ہارمونیم کھڑکانے سے ولی بنتا ہے تو پھر اتا اللہ ملنگ سب سے بڑا ولی نہیں ہاں ہاں سوچ سوچ تو ذرا خدا کے بندوں کو انصاف کرو اپنے دل میں انصاف کرو کچھ جا کر دیکھو قبر میں جانا ہے آپ کے اس لیے اچھے ولیوں کی اچھے پیروں کی شناخت کرو پہچان کرو اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اللہ صلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الحاشمی بن علیہ غلوم برت اسلام ربنا ربنا آتنا آتنا في في الدنيا الدنيا حسنة حسنة حسنة الآخرة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم افغانستان میں جو لوگ جہاز کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کا اس بات پیدا فرمائے وہ بھی میرے تیرے جیسے بھائیوں والے بہنوں والے بیوی بچوں والے ہیں اللہ پاک ان کے حال پر کرم فرمائے اللہ پاک ان کی مشکل کو آسان فرمائے اور جو لوگ اپنے ملک کو خود ہی خراب کرنا چاہتے ہیں یا اللہ تو ان کو دین دنیا میں ضلیل کر دے یا اللہ سب بیماروں کے شفا عطا فرما کئی ساتھی ہیں جن کے مقدمے ہیں پریشانی ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں کامیابی عطا فرما پریشانیوں کو دور فرما سب بیماروں کو سکھاتا فرما یہ ہمارا ہی بچہ ہے غلام حسین اور کئی ساتھیوں کے مقدموں کی پریشانی ہیں یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم فرما دے یا اللہ سب کو معافی عطا فرما دے ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا ہم سب کا کامل ایمان کے خاتون بالخیر فرما جتنے بھی ہمارے ماں باپ باپ دادا بڑے بزرگ چھوٹے بڑے جتنے مسلمان مرد عورت قبروں میں چلے گئے اللہ سب کی بخشی فرما دے سب کی قبروں پہ اپنا کرم اور فضل فرما دے یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما ہر وقت دعا کیا کرو